مصحر نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ عہد کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو جو فرشتے تھے دیکھا وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے انہیں نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھبیس